سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے وقت وطر پڑھتے اور اقامت کے وقت فجر کی دو سنتیں ادا کرتے تھے حدیث نمبر اکیس سو تراسی مسنط احمد